جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کی فضیلت سے قرآن کے صفحے بھرے پڑے ہیں جس کے متعلق فرمایا ہے ترجمہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں گی جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی رام میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہترین کام ہے اگر تم جانو سورہ صف جس میں لڑنے والوں کی تعریف اس طرح کی ہے ترجمہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف ہوئے جم کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کی بلندی اور عظمت کی گواہی اس شان سے دی ہے ترجمہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو ان لوگوں کے کام کے برابر ٹھہرایا ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے لڑے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے اور وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں پھر یہی وہ حق پرستی کی جنگ ہے جس میں ایک رات کا جاگنا ہزار راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے جس کے میدان میں جم کر کھڑے ہونا گھر بیٹھ کر ساٹھ برس تک نمازیں پڑھتے رہنے سے افضل بتایا گیا ہے جس میں جاگنے والی آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے جس کی راہ میں غبار آلود ہونے والے قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی آتش دوزخ کی طرف نہ گھسیٹے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو اس سے بچ کر گھر بیٹھ جائیں اور اس کی پکار سن کر کس مسانے لگیں اس غضبناک لہجے میں تنبیہ کی گئی ہے ترجمہ ان سے کہہ دو اگر تمہیں اپنے باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندر پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے اور وہ گھر بار جنہیں تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو بیٹھے انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا کام پورا کر دے یقین رکھو کہ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں بخشتا سورہ توبہ